میرا سوال جہاد کے بارے میں ہے بعض لوگ جہاد اکبر کہہ کے جہاد کو ٹال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد ہے اور یہی کافی ہے اور جس سے جہاد کہنے جاتے اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ جو طالبان نے جہاد کا اعلان کیا تھا وہ کیسا ہے وہ اعلان ٹھیک تھا یا نہیں اور بعض لوگ دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں تو ان کو میں شرکت کس طرح کرنی چاہیے جی سنی بھائی ہر جہاد اپنی اپنی جگہ ہے کبھی نفس کے ساتھ جہاد افضل ہے اور کبھی کافر کے ساتھ جہاد افضل ہے آج کے دور میں کافر کے ساتھ جہاد کرنا بہت ضروری ہے اور بہت افضل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نفس کے ساتھ ہی جہاد ہے کافر کے ساتھ نہیں میرے خیال میں تو کوئی مسلمان ایسا نہیں کہتا ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی نے کہا نا کافر کو گھر مارا تو کیا مارا اس نفس کو گھر مارا تو یعنی نفس کو مارا تو گھر مارا یعنی اصل نفس جو ہے آدمی اپنے دیکھا ہوا بے نماز بھی بعض اپنا گار بھی جو ہے وہ کفر کے میں رکھ دیتا ہے اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہی شخص وہ چونکہ جب جد میں آتا ہے کہ یہ کافر ہے میں مسلمان ہوں تو وہ اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے لیکن نفس اس کو چارہ ہے تو وہ آدمی نماز سے دور بھاگ جاتا ہے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے نفس کا مرید ہو کر سنیما بینی گانا بجانا نہ بنانا کچھ کرتا ہے تو میرے بھائی نفس کے ساتھ بھی جہاد بڑا ضروری ہے اور آپ کے ساتھ بھی جہاد بڑا ضروری ہے اس کا جو ہے وہ بھی ہے جو کافر کے ساتھ جہاد منکر کے ہے یہ آقا نے یہ جہاز مسلمان میں جہاں رہے گا عزت رہے گی جب مسلمان توڑ دے گا و ہو جائے آج یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا چاہیے کافر کے ساتھ بھی جہاد کرنا چاہیے قرآن میں اس جہاد کے بارے میں بہت سارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو اس لیے جو ایسا کہہ نفس اس جہاد کو ٹالنے کی جو ہے وہ بہت بری بات کہتا ہے یہ یہ جو ہے ابھی ضروری ہے اس کو بھی ضرور کرنا چاہیے جی اسامہ کا بھی بات یہ جی، مفتی صاحب السلام علیکم میری باری